حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زوائب خزاعی رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی علیہ وسلم ان کے ساتھ قربانی جانور حرم میں بھیجا کرتے تھے اور فرما دیا کرتے تھے جب ان میں سے کوئی جانور تھک جائے اور تجھے اس کے مرنے کا خطرہ محسوس ہو تو اسے نہر کر دے پھر اس کی جوتی اس کے خون میں ڈبو کر اس کے پہلو پر مار تو خود بھی اس کے گوشت میں سے کچھ نہ کھانا اور تیرے ساتھیوں میں سے بھی کوئی نہ کھائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پانچ